بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسز آج ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے جس میں ہم بات چیت کریں گے آئیگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے لیکچر سولہ مکمل کیے ہیں جس میں بات چیت کی تھی آپ کے ساتھ سسٹمز آف لینئر اکویشن کی جس میں نان لینئر اکویشن کی بات چیت کی تھی اور اب ہم آج کل بات کر رہے ہیں آئگن ویلیو پرابلمس کے بارے میں آئیگن ویلیو پرابلمس زندگی میں بھی آتے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر فزکس کے اندر کیمسٹری کے اندر اور ڈفرینٹ سائنسز کے اندر فزکس کی اگر بات چیت کریں تو کوانٹم میکینکس کے اندر اور سالڈ میکینکس کے اندر فلوڈ میکینکس کے اندر بھی یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں یہ پرابلمس آپ نے بہت دفعہ ڈسکس کیے ہوں گے جس وقت بات چیت کر رہے تھے ہم ڈفرینشیل اکویشن کی جس وقت ہم بات چیت کر رہے تھے لینئر الجبرا کی تو یہ کافی جگہ پر ہم نے اس کو پہلے اسٹڈی کیا ہے لیکن یہاں پہ جو ہم نے آپ کو دو طریقہ کار بتائے ہیں جو پاور میتھڈ بتایا ہے یا جو میتھڈ بتایا ہے یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھا ہے اور یہ ہمارے لیے نئی چیزیں تھیں اور کیلکولیٹ کرنے کا نیا طریقہ کار تھا ہاں، اسی طریقے سے جو میں نے آج کا اپنا لیکچر آرگنائز کیا ہے وہ تین حصوں پر ہے پہلے پندرہ منٹ کے قریب میں دوبارہ سے جو پروسیجر تھے جو میتھڈ تھے جو میتھمیٹکس تھے اس کے بہائنڈ یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا کلیئر ہو جائیں دو دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں آج میں تیسری دفعہ بھی بتانا چاہوں گا تاکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے کوئی ڈاؤٹ کسی طرح کا نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر کانسیپٹ کلیئر ہے تو کسی طرح کا بھی پرابلم ہو کسی طرح کا بھی الگ ہے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں لیکن اگر کانسیپٹ میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر ہر جگہ پہ ہر اسٹیج پہ آپ کو پرابلم آتی جائے گی تو جیسے میں نے بتایا کہ پندرہ سے بیس منٹ لوں گا کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی پروسیجر کو اسٹیپس کو میتھڈس کو وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دو ایگزامپلس ہیں ایک آن دی ایوریج ایگزامپل پہ پندرہ منٹ لگیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کے ساتھ سالو کروں گا تاکہ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم میتھڈ آپ کو بتایا تھا اس کے ذریعے کس طریقے سے آپ آئگن ویلوز اور آئگن ویکٹرس معلوم کرتے ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تو ٹھیک ہے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں eigen value value problems eigen values کو ڈیفائن کریں کہ یہ آئگن ویلیوز ہوتی کیا ہیں کہاں سے آتی ہیں آئگن ویکٹرس کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کون سے دو طریقے کار ہیں پاور میتھڈ میں کیا امپورٹنٹ چیز ہے کس طرح کس چیز کو پاور میتھڈ کہتے ہیں اور کیا اس کا پروسیجر ہے and then again the Jacobian method یہ کاپی پینسل سنبھال لیا آپ نے یہ کاپی پینسل سنبھال لیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے امپورٹنٹ پروجیکٹ اہم پروجیکٹ جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں یہ آپ کے پاس لیکچرز پہنچ رہے ہیں جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہمیں ٹیچر کے پیچھے بڑا بھاگنا پڑتا تھا اور بہت دور دور تک جانا پڑتا تھا اب یہ کتنی اچھی بات ہے ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد کہ لیکچرز آپ کے پاس گھر پہ موجود ہیں آپ کے ڈور اسٹیپس پہ موجود ہیں وہ کوالٹی ٹیچرز جو کہ بہت ہی ریئر ہیں ان کے لیکچرز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ میں خود ایک کوالٹی ٹیچر ہوں لیکن آپ کے پاس بہت اچھے اچھے ٹیچرس کے لیکچرس پہنچے ہوں گے and you are very fortunate to study under their guidance start کرتے ہیں جناب آئگن ویلیو ویلو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اسی کڑی کو دوبارہ سے جوڑتے ہیں یہ وہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک اے کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہے جو کہ این بائی این کی ہے اسکوائر میٹرکس ہے اور لیمڈا آپ کے پاس کوئی اسکیلر ہے اور آپ کے پاس ایک ویکٹر دیا ہوا ہے x x x x x which is given by one two three n اور ٹرانسپوز تو آپ اے ایکس کیا لکھتے ہیں A x x is equal to lambda جس میں اے آپ کے پاس میٹرکس ہے ایکس آپ کے پاس ویکٹر ہے لیمڈا اسکیلر ہے اور ایکس آپ کے پاس ویکٹر ہے تو A x is equal to lambda x یہ ایک آپ کے پاس اکویشن ہے یہ کون سی اکویشن ہے میٹرک اکویشن ہے اس کو آئگن ویلو اکویشن بھی کہہ سکتے ہیں آئگن اکویشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو A x equal to lambda x ہی زیادہ تر جانتے ہیں اس کو سالو کرنے کے یعنی کہ لیمڈا معلوم کرنے کے اور ایکس معلوم کرنے کے دو طریقہ کار ہم نے بتایا تھے پاور میتھڈ بتایا تھا اور آپ کو جیکوبیز میتھڈ تو پاور میتھڈ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پاور میتھڈ میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا پاور میتھڈ جو کہ ریلائی کرتا ہے بیسیکلی کس کے اوپر یعنی کہ نمبر آف اٹریشن کے اوپر یہ ہم اٹریٹو پروسیس کر رہے ہیں یہاں پہ اسٹڈی زیادہ تر یعنی کہ جیکوبیز میتھڈ بھی اور پاور میتھڈ بیسیکلی ایک اٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے پہلے کہیں سے کسی جگہ سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے بعد ایک انیشیل ویکٹر لیتے ہیں اور انیشیل ویکٹر کرنے کے بعد آپ اس کو اے پہ آپریٹ کرتے جاتے ہیں اے پہ آپریٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے اے سے آپریٹ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے پری ملٹیپلائی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ویکٹر کوئی دیا ہوا ہے سپوز کر لیں نیو ویکٹر ہے نیو ٹھیک ہے نا یہ وی ہے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں پری ملٹیپلائی کرتے ہیں اے وی یا A nu is equal to آپ کے پاس کیا آنا چاہیے is equal to lambda nu آنا چاہیے تو پھر دوبارہ سے آپریٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ سے آپریٹ کرتے ہیں ultimately you reach to a desire level of accuracy یہی میتھڈ ہے اس کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ویری کوکلی میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں to compute the largest eigen value and the corresponding eigen vector of the system A equal to lambda x کون سی چیز ہے لارجسٹن ویلو اینڈ ہے سیمیٹرک اور انسیمیٹرک ہے یعنی سیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے اور انسیمیٹرک بھی ہو سکتی ہے the power method is applied اور power method is widely used تو زیادہ تر یہ جو آپ کو الگوریتھم نظر آئیں گے جو آپ کو پیکج نظر آئیں گے جو آپ کو پروگرام نظر آئیں گے یہ اسی کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کیا پروسیجر ہے وہی چار اسٹیپس سب سے پہلے کیا کرنا ہے choose initial vector that the largest element is unity کہ آپ نے جو ایکس سپوز کرنا ہے جو زیوم کرنا ہے جہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اس کا جو لارجسٹ ایلیمنٹ ہونا چاہیے وہ یونٹی ہونا چاہیے اگر 3 بائی تھری کی بات کرتے ہیں تو 001 ہو سکتا ہے آپ کے پاس 100 ہو سکتا ہے 111 ہو سکتا ہے 000 بھی ہو سکتا ہے لیکن لارجسٹ ایلیمنٹ جو ہے آپ کے پاس 1 ہونا چاہیے 1 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ پہلے پری کنڈیشن ہے دوسری چیز یہ ہے کہ normalize vector is premultiplied by the matrix کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو آپ کے پاس ویکٹر آیا نا اس کو آپ نے نارملائز کرنا ہے نارملائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے جو نمبر دیکھنا ہے اور اس کے بعد سب سے جو بڑا نمبر ہوتا ہے اس سے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے یعنی اس کو کامن نکال لینا ہے کامن نکالنے کے بعد پھر یہ آپ کے پاس ایک نیا ویکٹر آ جائے گا اور اس نیا ویکٹر کو دوبارہ سے اے سے پری کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے نا پری ملٹی پلائی کرتے جائیں گے اور انلیس انٹل ہمارے پاس ڈیزائر ریزلٹ نہ آ جائے اب دیکھتے ہیں اسٹیپ نمبر تھری میں ہمارے پاس کیا چیز ہے اسٹیپ تھری ہے the resultant vector is again normalised دوبارہ اس کو پھر ہم نے نارملائز کرنا ہے جو ہمارے پاس جب بھی ویکٹر آئے گا ریزلٹنٹ آپریٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے نارملائز کرنا ہے پھر آپریٹ کرنا ہے اس کے بعد ویکٹر آئے گا پھر نارملائز کریں گے پھر آپ کے پاس ایک ویکٹر آئے گا اس کو پھر آپ اے سے پری ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کو نارملائز کریں گے and this process of is is continued and the new normalize vector repeatedly premultiplied by the matrix A until the required accuracy is تو یہ جناب یہ چار اسٹیپس ہیں یہ چار اسٹیپس میں اے سے ملٹیپلائی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں سمپل سی ملٹیپلیکیشن ہے اور آخر میں آپ کے پاس لیمڈا آ جائے گا لارجسٹ ویلو آپ کے پاس بڑی آسانی سے کیلکولیٹ ہو جائے گی ہم نے یہی کیا تھا کہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ we calculate normally A to the power r r v یعنی ٹائمس اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے lambda one to the power r with in bracket c one v one plus c two lambda two over lambda one to the power r v two plus so so on for plus c n lambda n divide by lambda one to power r v n میں نے سب وی کہا ہے جان کے وی ہے یا نیو ہے ایک ہی بات ہے یہ ویکٹر ہے اور A r plus one nu اب میں نیو کہہ رہا ہوں A r plus one nu is equal to to lambda one the power r plus one c one nu one plus c two lambda two divide by lambda one to power r plus one nu two n plus plus so so on for c n lambda n divide by lambda one to power r plus one nu n یعنی کہ یہ جو آپ کے پاس دو سلائڈس موجود ہیں یا دو اکویشن موجود ہیں جس میں ہم نے ایک جگہ لکھا ہے A to the power r nu اور دوسری جگہ لکھا ہے A r plus one nu ٹھیک ہے نا یعنی کہ ایک اس کے بعد کی آپریشن کرتے جائیں کرتے جائیں تو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ لیمڈا ٹو جو ہے وہ چھوٹا ہے لیمڈا ون سے لیمڈا تھری اس سے بھی چھوٹا ہے تو یہ جو ٹرمس ہیں یہ کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی جتنے آپ زیادہ اسٹریشن کریں گے تو یہ آپ کے پاس کم سے کم چھوٹے سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی سے ہوتی چلی جائیں گی انسینٹل یہ زیرو تک پہنچ جائیں وہاں سے آپ یہ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ کار تھا جناب پاور میتھڈ کا جس کے پیچھے اسٹرانگ میتھمیٹکس ہے جب اسٹرانگ میتھمیٹکس موجود ہے تو آپ کے آپ ہم اس کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی الگوریتھم کو کیونکہ وہ تو ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے بڑے میتھمیٹیکل طریقے سے کسی ریزلٹ پہ پہنچے ہیں کہ ٹو پلس تھری فائیو ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کیسے اس کو ایڈ کیا ٹو پلس تھری فائیو ہو گیا ہے اب یہ 3 ایگزیکٹ نمبر ہے 2 بھی ایگزیکٹ نمبر ہے تو 2 پلس تھری از فائیو ہے لیکن اگر 3 میں ذرا سا ڈاؤٹ ہے کہ وہ تین روپے لینے ہیں ہم نے کسی سے اب تین روپے وہ 2.99 پوائنٹ نائن نائن آپ کو دے دیتا ہے 2.98 پوائنٹ نائن ایٹ دیتا ہے تو پھر اپروکسیمیشن کی بات ہو جاتی ہے لیکن اگر ایگزیکٹ ہیں 2 پلس تھری تو 5 ہوں گے اس کے پیچھے پوری ایک میتھمیٹکس موجود ہے finally now the eigen values lambda one can be computed as the limit of the ratio of the corresponding components of A r nu and A r plus nu اب یہ جو آپ کے پاس ابھی ہم نے کیلکولیٹ کیا نا اے آر نیو اور A r plus one nu ان کو دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں آر کی ویلیو یعنی آر کو لمٹ ایویلویٹ کریں ایس ایس کر لیں آر ٹینڈنگ ٹو انفینٹی تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا lambda one will be equal to limit r tending to infinity A r plus one nu p A r nu p اور یہ خیال رکھیے گا کہ پی کیا چیز ہے آپ کے پاس p stand for the pth component in the corresponding vector وہ جو آپ کے پاس وہاں پہ کون سے فیکٹر کی بات چیت کر رہے ہیں اس فیکٹر کے اوپر آپ وہاں پر پہنچ جائیں ٹھیک ہے نا تو جو بھی کارسپونڈنگ فیکٹر ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے once again limit r r r tending to infinity A A plus one nu nu divide by the pth component یہ جناب ہمارے پاس تھا کیا چیز یہ ہمارے پاس تھا پاور میتھڈ اس میں یہ بھی خیال رکھیں sometimes we may be interest in finding the least eigen value and the corresponding eigen vector ابھی جو ہم نے بات کی تھی نا کہ لارجسٹ کی بات کی تھی ہم نے سب سے بڑے کی بات کی تھی ہم نے بگیسٹ کی بات کی تھی میگنیچیوڈ کی بات چیت کر رہا ہوں اسی طریقے سے کسی وقت آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ لیسٹ آئگن ویلو کیا ہے تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں اس کو بھی جناب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں کیا کرتے ہیں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کہ A x is equal to lambda x اسی طرح سے اسٹارٹ کریں کیسے A x is equal to lambda x پھر کیا کریں اس کو آپ A x equal to lambda x کو دونوں کو ری ملٹیپلائی کر دیں اے انورس سے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا A inverse A x is equal to A inverse lambda x left hand side پہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس اے انورس اے وہ آپ کے پاس I x is equal to A inverse lambda x اب کیا ہو جائے گا آپ کے پاس x is equal to lambda A inverse x lambda کو دل لے آئے تو آپ کے پاس آ جائے گا A inverse x is equal to one over lambda x یعنی کہ لارجسٹ ویلو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اسٹارٹ کرتے تھے A x is equal to lambda x سے اور لیس معلوم کرنا ہو تو آپ اسٹارٹ کریں گے کیسے A inverse X is equal to one over lambda X یعنی وہی چیز جو وہاں پر اے سے کرتے تھے یہاں پر اے انورس سے کیلکولیٹ کر لیں گے اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا A inverse X is equal to one over lambda X the inverse matrix has a set of eigen values which are the reciprocal of the eigen values of A یعنی اگر آپ کے پاس اے کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اس کے eigen values lambda one lambda two lambda three ہے تو آپ دیکھیے گا چیک کر لیجیے گا کہ اے انورس کے جو آئگن ویلیوز ہوں گے وہ ہوں گے one over lambda one one over lambda two and so on so forth تو یہ جناب علی ہمارے پاس تھا کیا چیز پاور میتھڈ تھا this for finding the eigen values of the least magnitude of the matrix A we have to apply power method to the inverse of A تو یہ جو پاور میتھڈ تھا آپ کے پاس لیمڈا بھی کیلکولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ون اوور لیمڈا کیلکولیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی کہ لارجسٹ کے لیے بھی اور لیسٹ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے لارجسٹ کے لیے اے اور لیسٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے A A A minus minus one one یعنی پاور دیٹ انورس اب آتے ہیں ریویژن آف جیکوبیز میتھڈ یہ جو ابھی تک میں نے بات چیت کی ہے پاور میتھڈ کے بارے میں تھی اب جیکوبیز میتھڈ کی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہاں پہ آرتھوگل میٹرکس کی ہم بات چیت کریں گے آرتھوگل میٹرکس کو ہم ڈیفائن اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایک میٹرکس ہوتی ہے جس میں اس کا انورس اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہ بڑی آسانی سے ہو جائے اے ٹرانسپوز یعنی A inverse is equal to A transpose ایک اس طرح کی میٹرکس ہے کہ اگر آپ اس کو ٹرانسپوز کریں تو جو میٹرکس بنے وہ اے انورس ہو جائے یعنی کہ ان ورس اگر A A transpose is equal to I اور A into A transpose equal to I تو ہم کہتے ہیں یہ میٹرکس اے جو ہے وہ آرتھوگنل میٹرکس ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی ڈیفینیشن ہے اس طرح کی اگر کنڈیشن اگر آپ کے پاس ہو جائے تو اس کے لیے ہم آئگن ویلوز بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آئگن ویکٹرس وغیرہ نکل آئیں گے تو یہاں پر جو جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے تقریباً جو کہ ہم نے پہلے کیا تھا لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے فارملائز کیا ہے فارمیٹ کیا ہے یا اسٹرکچر کیا ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے جب ہم لینئر الجبرا میں سالو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہم پہلے سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے تھے A minus lambda determinant is equal to zero وہاں سے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے تھے اگر وہ تین آرڈر کا یا چار آرڈر کا ڈیٹرمنٹ تھا یا تین آرڈر یا چار آرڈر کی میٹرکس تھی تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم وہاں سے کیلکولیٹ کر لیا کرتے تھے اس کے بعد لیمڈا کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنے کے بعد وہاں سے ہم آئگن ویکٹرس معلوم کیا کرتے تھے اور وہاں پہ اسی طریقے سے پھر ہم ایک میٹرکس کیلکولیٹ کرتے تھے تو وہ ڈائگنول میٹرکس کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے تھے ڈائگنول کے اندر وہ کیا ہوتے تھے آئگن ویلوز ہوتی تھی یہی چیز یہاں پر بھی جیکوبیز میتھڈ میں ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ڈفرینٹ رول سے ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ یہ چیز پہنچی ہے آپ کے پاس پہلے جیکوبیز میتھڈ کیا ہے کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پہلی ڈیفینیشن یہی ہے کہ any N by N matrix A is set to be orthogonal if A transpose A is equal to I اور A transpose A equal to A inverse ٹھیک ہے نا یعنی انورس اے ٹرانسپوز کے برابر ہو یا ٹرانسپوز اے انورس کے برابر ہو تو اس میٹرکس اے کو ہم کیا کہتے ہیں آرتھوگنل میٹرک کہتے ہیں تو جناب آگے if A is N by N real symmetric matrix کوئی بھی میٹرکس اے ہے ٹھیک ہے یہ میٹرکس جو ہے کیا ہے این بائی این کی ہے اسکوائر میٹرکس ہے ریئل میٹرکس ہے سیمیٹرک میٹرکس ہے تین کنڈیشن این بائی این کا مطلب اسکوائر میٹرکس ہے آف آرڈر این اور اس کے اندر یہ ریئل میٹرکس ہے کوئی کمپلیکس نمبر نہیں ہے اور سیمیٹرک میٹرکس ہے سیمیٹرک میٹرکس کا کیا مطلب ہے A transpose is equal to A ٹھیک ہے its eigen values are real and there exist and orthogonal matrix S such that the diagonal matrix D is S inverse A S تو یہ جناب ہم نے ایک آرتھوگنل میٹرکس ڈیفائن کرتے ہیں وہ آرتھوگنل میٹرکس کیا ایس ہے تو جو آرتھوگنل میٹرکس ہے وہ کیا دے گی آپ کو ایک ڈائگنل میٹرکس دے گی اس طریقے سے D is equal to S inverse A S یعنی کہ ایس آپ معلوم کریں اور اس کو ایس انورس معلوم کریں اس کے بعد ایس انورس کو اے سے ملٹیپلائی کریں جواب آئے ایس سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ آئے گا ایک ڈائگنل میٹرکس آئے گی اور میں نے ابھی بتایا کہ وہ ڈائگنل میٹرکس میں کیا ہے کہ جو ڈائگنل کے ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ وہ آئی گن ویلیوز ہوں گے جی آپ بالکل آپ نے یاد رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے جو آپ کے پاس کالمز ہوں گے اس کے وہ کیا ہوں گے کس کے جی صحیح کہا ایس کے جو کالمز ہوں گے وہ آئگن ویکٹرز ہوں گے ٹھیک ہے یعنی D is equal to S inverse A S اگر آپ کے پاس ہے تو ڈی ڈائگنل ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ سارے کے سارے آئگن ہوں گے اور ایس کے جو کالمز ہوں گے وہ کالم ویکٹرز آئگن ویکٹرز ہوں گے اس کو فارملائز کرتے ہیں this diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation یعنی پہلے ایک ایس اپنے اپلائی کریں پھر ایس ون کریں پھر ایس ٹو کریں پھر ایس تھری کرتے جائیں اور کرنے کے بعد الٹیمیٹلی آپ کے پاس ڈائگنل ایلیمنٹ آ جائے گا ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں گے تین دفعہ کریں گے یعنی کہ جتنی بھی دفعہ آپ یہ ڈائگنلائزیشن اپلائی کریں اور آپ کے پاس اتنی ٹرانسفارمیشن کے بعد جواب آ جائے گا ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں this diagonalization can be carried out by applying a series of orthogonal transformation یہ ٹرانسفارمیشن آپ لگاتے جائیں چلاتے جائیں تو آپ کے پاس الٹیمیٹلی ڈائگنل ڈائگنل میٹرکس بن جائے گی اس کو طریقہ کار کیا تھا ہمارے پاس let A be N N by N real matrix وہی چیز ہے کہ ایک square matrix of order N suppose A I J یعنی کہ اس کے ایپسلوٹ ویلو کی بات کر رہا ہوں سپوز اس کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں اے آئی جے کوئی بھی ایک جنرل ایلیمنٹ ہے we are not talking about A I I یعنی ایلیمنٹ جس میں آئی از ناٹ اکول جے اور اس کے اندر کوئی سائن کی ہم نے پرواہ نہیں کرنی ہم نے ایپسلوٹ ویلو دیکھنی ہے ہم نے میگنیچیوڈ دیکھنا ہے A I J be numerically the largest element among the off diagonal elements of A اب آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے بہت ساری بڑی بڑی ٹین بائی ٹین کی ہے ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی ہے این بائی این کی ایک میٹرکس ہے اس کے سارے ایلیمنٹس دیکھیں صرف آف ڈائگنول کی بات چیت کر رہے ہیں آف ڈائگنول ایلیمنٹ میں ہم نے ایک چوز کیا اے آئی جے جو کہ لارجسٹ ہے largest elements among the off diagonal element تو اس کے اندر کیا چیز ہے نومیریکلی لارجسٹ ہے یعنی کہ اس میں مائنس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے ہم نے اب پہلے بھی لگا دیا ہے تو A I J is the largest we construct an orthogonal matrix S one defined as اب ایک ہم نئی میٹرکس یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں جس میں S I J is equal to minus sine theta یہ دیکھیں S I J is equal to minus sine theta S J I is equal to plus sine theta S I I اور ایس جے جے دونوں کاس تھیٹا کے برابر ہیں یعنی کہ یہ تین چیزیں ہم نے سپوز کی ہیں کہ ایک نئی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں نئی ڈیفائن کر رہے ہیں میٹرکس اس کے اندر کیا چیز ہے S I J is equal to minus sine theta S J I to plus sine theta S I I یا ایس جے جے جو آپ کے پاس کاس تھیٹا ہے ایس آئی آئی سے کیا مراد ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں ڈائگنل کے اندر ایس جے جے جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ آئی اور جے برابر ہیں یہ جناب بڑی انٹرسٹنگ سی میٹرکس ہے یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آئیے اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس کو نوٹ کریں اس کے اندر کیا چیز ہے ڈائگنل کے اندر جہاں پر کاس تھیٹا نہیں ہے وہاں پر ون ون ہے باقی ساری جگہ زیرو زیرو ہے جہاں پر اے آئی جے ہے وہاں پر آپ کے پاس سائن تھیٹا ہے جہاں پہ اے جے آئی ہے وہاں پر مائنس سائن تھیٹا ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا چیک کر لیں اس کو دیکھ لیں کسی جگہ غلطی ہو سکتی ہے ڈیفینیشن کے اندر لیکن یہ ایس ون ہم ڈیفائن کرتے ہیں یہ جناب ہم نے ڈیفائن کر لی ہے ایس ون ہمارے پاس ہے اسکرین پر موجود ہے آپ کے پاس غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے نوٹ کر لیا ہے تو آگے چلتے ہیں آگے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے where cos theta minus sine theta sine theta and cos theta are inserted in I I I J J I and J J position and elsewhere it is identical with a unit matrix تو یہاں پر کیا کچھ کیا ہے ہم نے بیسیکلی ہم نے یہاں پر یونٹ میٹرکس لی ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر ہمارے پاس آئی آئی ہے جہاں پہ جے جے ہے وہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کو تھیٹا انسرٹ کر دیا ہے جہاں پہ آئی جے ہے وہاں پہ مائنس سائن تھیٹا پٹ کر دیا ہے یعنی اے آئی جے کی جگہ اور جہاں پہ اے جے آئی ہے وہاں پہ ہم نے سائن تھیٹا پٹ کر دیا ہے یہ جناب ہم نے سبسٹیوشن کی ہے سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد ہم نے جو یونٹ میٹرکس ہے اس کا کباڑا کر کے رکھ دیا ہے اور لیکن یہ جو کباڑا کیا ہے اپنے کام کے لیے کیا ہے اور یہاں پر اس کو استعمال کریں گے اور اسی سے ہمارے پاس جناب آئیگن ویلیوز اور آئیگن ویکٹرس آئیں گے جب کوئی ایکشن کرتے ہیں اور صحیح طرح کا ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم کمپیوٹ کرتے ہیں کیا کمپیوٹ کرتے ہیں کیا چیز D one is equal to S one inverse A S one یہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اے آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے ایس ون آپ نے ابھی کنسٹرکٹ کی ہے ایس ون انورس معلوم کرتے ہیں اے انٹو ایس ون اب آپ گھبرائیں گے کہ ایس ون انورس کیسے معلوم کریں انورس پہلے اسٹیپ میں معلوم کرنا پڑ جائے تو ڈی ایس سی میں اور ایف ایس سی میں تو پورے کے پورے سوال ہوتا ہے انورس معلوم کرنے کا تو آدھے گھنٹے میں یہ کیسے سوال ہم کریں گے یہ جی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس پتا ہے کہ میٹرکس ہے اس میں ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے پاس جواب آ جائے گا انورس کا کیسے آئے گا ایس ون انورس معلوم کرنا ہے بیسیکلی ایس ون ٹرانسپوز ہے روز کو کالم میں چینج کر دیں کالم کو روز میں چینج کر دیں جواب آ جائے گا کمپیوٹر تو آپ کو نینو سیکنڈ میں ہی جواب نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے تو ایس آپ کے پاس جو ڈی ون کیا آ گیا ڈی ون آ گیا S one transpose A into S one one D is equal to S one transpose A into S one ٹھیک ہے جناب یہ آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس uh, بن جائے گی پھر آگے چلیں اب یہاں پر جو ہے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ڈی آئی جے زیرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ڈی آئی جے ساری جگہوں پر جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے جبھی تو ڈائگنل میٹرکس بنے گی اب ورنہ ڈائگنل میٹرکس کہاں سے بنے گی کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈی ون جو ہے ڈائگنل میٹرکس ہے it will be possible only کہ آف ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے جو ہیں وہ زیرو ہیں اس کے لیے کنڈیشن ہم نے کیا لگائی A I J cos two theta plus A J J minus A I I divide by two sine two theta is equal to zero I read it again A I J cos two theta plus A J J minus A I I whole divide by two into sine two theta is equal to zero یہ چیزیں دیکھ لیں سمجھ میں آ گئی یہ کیسے آئی جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ آپ کے پاس آف ڈائگنل ایلیمنٹ جو ہے وہ زیرو ہونے چاہیے اور یہاں سے ایک کنڈیشن آ گئی کنڈیشن کیا آ گئی بڑی امپورٹنٹ سی جس سے آپ ٹینجنٹ uh, کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ تھیٹا کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں tangent two theta is equal to two A I J divide by A I I minus A J J tangent two theta is equal to two A I J divide by A I I minus A J J A I I کیا چیز ہے اور اے جے جے کیا چیز ہے یہ ذرا سے سوچنے والی بات ہے اس کو سوچیں کیا اے آئی اور اے جے جے برابر ہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں اگر برابر ہوگا تو پھر کیا ہوگا ٹینجن ٹو تھیٹا کیا ہو جائے گا انفینٹی ہو جائے گا نا تو کیا فرق پڑتا ہے انفینٹی سے کیا ڈرتے تو نہیں ہے نا جی بالکل ٹھیک ہے tangent two theta is equal to infinity اس سے مراد یہ ہوئی کہ two theta is equal to ninety degree and theta is equal to pi by four بڑی آسان سی بات ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں تو اس لیے A I I should could بھی equal to A J J اور A I I can not be equal to A J J doesn't matter پھر کیا کرتے ہیں this we choose theta such that the above equation is satisfied thereby the pair of off diagonal element D I J and D J I reduce to zero اب یہ ہمارے پاس ڈی آئی جے اور ڈی جے آئی کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے زیرو ہو جائیں جب ہی تو ڈائگنل ایلیمنٹ بنے گا جب ہی تو ڈائگنل میٹرکس بنے گی جب ہی ہمارے پاس ڈی ون آئے گا ڈی آئے گا However, though it creates new pair of zeros, it also introduces non-zero contribution at formerly zero positions. تو کسی جگہ پہ جو زیرو تھے اس کو کیونکہ سارے کا سارا جو اکولیبیریم ہے وہ آف بیلنس ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں کہیں نئے زیرو آئیں گے اور کہیں پر پرانے زیروز ختم ہو جائیں گے تو یہ پروسیس چلتا جائے گا اور چلتا جائے گا الٹیمیٹلی آپ کے پاس زیروز آ جائیں گے کوئی گھبرانے کی بات نہیں اب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ انفینٹی ہو جائے گا تو کیا ہوگا پائی بائی فور بن جائے گا نا theta to pi by four تو یہ کہیں پر بھی ہوتا ہے ٹینجن ٹو تھیٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کی چار ویلیوز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا ہر کوارڈنٹ کے اندر یہ آ سکتا ہے پلس مائنس کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نارملی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی ویلو تھی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرول ہے close interval minus five by four to plus five by four اس کے اندر ہی رہنی چاہیے اور اسی کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے اندر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تاکہ روٹیشن جو ہے ہمارے پاس صحیح ہو جائے لیسٹ پاسبل روٹیشن ہو جائے کہ زیادہ نہیں گھمانا پڑ جائے یہ جناب اسی طریقے سے جیسے ہم نے ابھی ڈی ون معلوم کیا تھا اور ڈی ون کو آپریٹ کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں ڈی ٹو معلوم کریں ڈی ٹو کیسے کریں گے وہی طریقے same straightforward D two is equal to اب آپ کے پاس کیا آئے گا ایس ٹو انورس اب نئی میٹرکس آپ کریں نا ایک نئی آرتھوگل میٹرکس انٹروڈیوس کر رہے ہیں ایس ٹو انورس اور اس کو آپریٹ کس پہ کریں گے D one two S two ٹھیک ہے یعنی ڈی ٹو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا D two is equal to S two inverse D one S two I repeat it again D two جو نئی ڈائگنل میٹرکس ہے کیونکہ ابھی اس میں پورے زیروز نہیں آئے ہیں پوری ٹیکنالوج نہیں بنی ہے تو that will be to S two inverse D one into S two اب آپ کو پتا ہے پہلے سے ہی کہ ڈی ون کس کے برابر ہے ڈی ون ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ تھا S one transpose A into S one یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا ونس اگین آ جائے گا S two transpose into S one transpose into A into S one into S two اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے بات ایک ہی ڈی یہ آپ کے پاس ایڈ کرنا ہے نا ایک ایس نیا انٹروڈیوس کرنا ہے ایک دفعہ اور آپریشن کرنی ہے ایک دفعہ اور اس کو ڈائگنائزیشن کرنے کی ضرورت پیش آئے گی یہ چیز میں نے اب اس سلائڈ کے اندر لکھی ہے similarly we perform a series of such two dimension rotation اور orthogonal transformation after making R transformation ہمارے پاس کیا جائے گا ڈی آر آ جائے گا جیسے ڈی ون معلوم کیا تھا ڈی ٹو معلوم کیا تھا ڈی آر آ جائے گا ڈی آر کیا جائے گا S R inverse S R minus one inverse and so so forth S two inverse S one inverse and then multiplied with A into S one S two S three S four so so forth اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کس طریقے سے S one S two S three so so four S inverse کہہ دیں یا ٹرانسپورس کہہ دیں ایک ہی بات ہے into A two S S S one three so so forth اب یہ S one two S S three اس کو آپ ایس کہہ دیں تو آپ کے پاس ڈی آر کیا جائے گا S inverse A S D R is equal to S inverse A S اور ایس ٹرانسپوز اے ایس تو یہ طریقہ کار تھے آپ کو میرا خیال میں پتہ چل گئے ہوں گے ہم نے نئے طریقہ کار آپ کو بتایا پاور میتھڈ کو ریوائز کیا جیکوبیز میتھڈ کو دوبارہ سے بتایا جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے جیکوبیز میتھڈ میں ہم نے یہ جو آپ کے پاس آرتھوگنل میٹرکس ہیں یہ آپ نے معلوم کرنی ہے یہ ایسے ڈرائیو کرنی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس بن جائے اور اس وقت تک اپلائی کرتے چلے جانا ہے جس وقت تک کہ آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس نہ بنے یعنی کہ ڈی ون کرنا ہے ڈی ٹو کرنا ہے ڈی تھری کرنا ہے ڈی آر کرنا ہے اور ڈی آر میں کیا چیز ہے آپ کے پاس S one S two S three multiplied اس کا ٹرانسپوز لینا ہے اور اس کو اے سے ملٹی پلائی کر کے S one S two S three S four اور جیسے میں نے بتایا تھا پہلے کہ آپ کے پاس جو ڈی میٹرکس ہے ڈائگنل آئیں گے تو اس کے اندر جو ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہی ہوں گے آف ڈائگنل ایلیمنٹس سارے کے سارے جو ہوں گے وہ تو زیرو ہو جائیں گے کیونکہ ڈائگنل میٹرکس ہے اور اس کی جو ویلیوز ہوں گی یہ ساری کی ساری آئگن ویلیوز ہوں گی اور آپ کے پاس جو میٹرکس ایس آئے گی اس کے جتنے بھی کالمس ہوں گے وہ آئگن ویکٹر ہوں گے کہ جناب یہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے ایگزامپل ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ دس سے بارہ منٹ ایک ایگزامپل پہ لیں گے دو ایگزامپل مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر بھی مکمل کریں گے اور یہ چیپٹر بھی مکمل کر لیں گے جناب کاپی پینسل سنبھال لیں کیا ایگزامپل ہے find all the eigen values and the corresponding eigen vector matrix by Jacobi's method آپ نے ساری کی ساری آئگن ویلوز معلوم کرنی ہے اور کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرس معلوم کرنے ہیں اس میٹرکس کے یہ میٹرکس کیا دی ہوئی A is equal to one under root two two under root two three under root two two under root two one ٹھیک ہے جناب یہ آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے اس کا آڈر کیا ہے اس کا یہ تھری بائی تھری کی میٹرکس ہے کتنے آئگن ویلیوز ہو سکتے ہیں جی ٹھیک تین آئگن ویلیوز ہو سکتے ہیں کتنے آئگن ویکٹرس ہوں گے تین آئگن ویکٹرس ہوں گے کیسے اس کو سالو کرنا ہے جیکوبیز میتھڈ سے سالو کرنا ہے جیکوبیز میتھڈ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے جی کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی امپورٹنٹ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کوئی میٹرکس اے دیا ہوا ہے اور اس کے کے کے اے اے اے اے انورس انورس برابر برابر ہو ہو یا تو پھر اس میٹرکس کو کیا کہتے ہیں اے میٹرکس کو آرتھوگنل میٹرکس کہتے ہیں یہ کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہم نے اس ایگزامپل کو سالو کرنا ہے دیکھیے جناب سولوشن پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے the given matrix is real and symmetric یہ ریئل بھی اور سیمیٹرک بھی ہے واپس چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے اس کے اندر کہیں پہ آئیوٹا نظر نہیں آ رہا کہیں پہ کمپلیکس نمبر نظر نہیں آ رہا ریئل ہے سیمیٹرک دیکھیں ڈائگنل 131 تھری ون ہے فرسٹ کالم میں دیکھیں second element under root two ہے فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ دیکھیں وہ بھی انڈر روٹ ٹو ہے فرسٹ کالم کا تھرڈ ایلیمنٹ دیکھیں ٹو ہے فرسٹ رو کا ایلیمنٹ جو ہے تھرڈ وہ بھی ٹو ہے اسی طریقے سے تھرڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈر روٹ ٹو ہے سیکنڈ رو کا جو تھرڈ ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی انڈر روٹ ٹو ہے تو سیمیٹرک میٹرک ہے اب آپ نے پہلی کنڈیشن تو دیکھ لی کہ یہ میٹرکس جو ہے سیمیٹرک میٹرکس ہے اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ آف ڈائگنل ایلیمنٹ سب سے بڑا کون سا ہے ٹھیک ہے نا اس میں دیکھنا ہے کہ آف ڈائگنول ایلیمنٹس یعنی ڈائگنل کے سے جو باہر ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ ڈائگنولس تو ہمارے پاس ون تھری ون ہے نا اس کے علاوہ جو ایلیمنٹس ہیں ان میں سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے وہ آپ دیکھیں تو نظر آئے گا کہ اس کے اندر وہ ٹو ہے اور وہ ٹو کہاں پر ہے اے تھری ون یعنی کہ تھرڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ یا فرسٹ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ آپ کے پاس ٹو ہے دیکھتے ہیں اس کو کیا یہ صحیح میں نے کہا ہے اور اس کو اپنے نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کیونکہ یہی وہاں پر استعمال ہوگا لارجسٹ ایلیمنٹ جو ہے آف ڈائگنل ایلیمنٹ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے دیکھیں اس کے اندر صحیح ہے نا جی میں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ یہی ہے کہ اے تھری ون یا اے ون تھری سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ٹو ہے لارجسٹ یہ ہم نے اسکین کرنا ہوگا یہ تو ہم نے یہاں سے دیکھ لیا کیونکہ تھری بائی تھری میٹرکس ہے اگر ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس ہوتی تو پھر ہمارے لیے دیکھنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے نا ہم سرچ کرتے دیکھتے رہتے کون سا ایلیمنٹ ہے اور اس میں بھی اگر کچھ ڈیسیمل پلیسز وغیرہ کی بات کر رہے ہوتے تو اسے ہمیں کیلکولیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے the given matrix is real and symmetric the largest off diagonal element is found to be A one three is equal to A three one is equal to two یہ جناب بات چیت ہم نے کی ابھی تک now we compute tangent two theta کیا فارمولا تھا tangent two theta is equal to two A I J divide by A I I minus A J J تو جناب آپ کے پاس اے آئی جے کیا آ گیا largest element A one three ہے two A one three divide by A one one minus A three three آپ دیکھیں پتہ چل گیا کہ آئی آئی کیا چیز ہے جے جے کیا چیز ہے اے آئی جے ہے نا two A I J divide by A I I minus A J J اب آئی ون ہے جے تھری ہے تو آپ کے پاس کیا آ گیا two A one three divide by A one one minus A three three اب اے ون ون اور اے تھری تھری کیا ہے اکویشن میں دیکھیں تو اے ون ون اور اے تھری تھری دونوں کے دونوں ون ہیں تو کیا ہوگی آپ کے پاس tangent two theta is equal to four divide by one minus one four divide by zero infinity آ گیا مسئلہ آ گیا پھر لیکن گھبراتے نہیں ہے ٹینجن ٹو انفینٹی بہت دفعہ ہوتا ہے اور tangent two theta is equal to infinity اس کا مطلب you are two theta is equal to pi by two tangent جب پائی بائی ٹو ہوتا ہے تو انفینٹی پہ ہو جاتا ہے two theta is equal to pi by two and theta is equal to pi by four which gives is equal to pi by four very nice پہلا اسٹیپ کلیئر اب دوسرے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں thus we construct matrix S I S اب ہم ایک میٹرکس کنسٹرکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ڈائگنل پہ آپ نے کیا کرنا ہے کاس تھیٹا لکھنا ہے اور اے آئی جے پہ آپ نے مائنس سائن تھیٹا کرنا ہے اے جے آئی پہ آپ نے پلس سائن تھیٹا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں دیکھیں ایس ون کا پہلا element cos pi by four کیونکہ تھیٹا ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے پائی بائی فور ہے دوسرا ایلیمنٹ آپ کے پاس زیرو ہوگا اور کہیں پر بھی آپ نے ایلیمنٹ نہیں لکھنے نا باقی سارے کے سارے ایلیمنٹ زیرو ہوں گے cos pi by four zero اور اس کے بعد آپ کے پاس کون سا ایلیمنٹ آیا اے آئی جے یہاں پر minus sine pi by four zero one zero کیونکہ کاسٹ جہاں پر اے ون ون میں لکھنا ہے اور اے تھری تھری میں لکھنا ہے یہ خیال رکھیے گا اے ون ون میں کاس لکھا اور اے تھری تھری میں لکھا باقی جگہ پہ آپ نے ون لکھنا ہے ڈائگنل کے اندر اسی طرح A I J A one three A three one میں تو آپ نے سائن تھیٹا اور مائنس سائن تھیٹا لکھنا ہے لیکن باقی جگہ پہ زیرو لکھنا ہے یہ چیز یہاں پہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہاں پر ہم نے کیا کہا تھا اے آئی جے جب وہ میٹرکس بنائی تھی نا جو میں نے آپ کو دکھائی تھی بڑی ساری جس میں ون ون ون اور کاس تھیٹا کاس تھیٹا لکھا ہوا تھا sine theta minus sine theta zero zero ایک بڑی گمبھیر سی میٹرکس دکھائی تھی یہ وہ میٹرکس بن گئی cos pi by four zero minus sine by five by four I read it again cos pi by four zero minus sine pi by four zero one zero sine pi by four zero cos pi by four that will give you value substitute کر دیں گے کاس پائی بائی فور اور سائن پائی بائی فور کی دونوں کی ویلوز ہوتی ہے one over under root two تو آپ کی میٹرکس بن جائے گی one over under root two zero minus one by two zero one zero one over under root two zero one تو یہ جناب پہلے آپ کے پاس ایس ون آ گئی بالکل سمپل سی بات ہے ایس ون ٹرانسپوز بھی معلوم کر سکیں گے اور دیکھ لیجیے گا کہ ایس ون ٹرانسپوز جو ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا انورس ہوگا اب فرسٹ روٹیشن کیا ہوگی آپ کے پاس S one inverse A S one کیا ہے فرسٹ روٹیشن کیا ہوگی آپ کے پاس ڈی ون جہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں S one inverse A S one and that is equal to پہلی میٹرکس کیا ہوگی one by two zero minus one by two zero one zero one over under root two zero one by two this is to be multiplied with diagonal matrix A which is given by one under root two two under root two three under root two two under root two and one and in the end this is one over under root two zero minus one by under root two zero one zero one over under root two zero one over under root two ان کو ذرا سا ملٹیپلائی کریں کیلکولیٹ کریں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن کیلکولیٹ کریں ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس ایک میٹرکس آئے گی تھری بائی تھری کی وہ دیکھیں کیا آتی ہے کیلکولیٹ کر لیا چلے میں بتاتا ہوں وہ میٹرکس آ گئی three two zero two three zero zero zero minus one three two zero two three zero zero zero minus one اب کیا ہوا یہاں پر ڈائگنو تو نہیں بنی ایک دفعہ اور آپریٹ کریں گے اب دوبارہ سے پھر ہم کیا کریں گے ایس ٹو کیلکولیٹ کریں گے S two inverse D one into S two کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ چیز میں نے یہاں لکھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی تھی we observe that the elements D one three and D three one got annihilated to make sure that calculation are correct up to this step we see that the sum of the diagonal elements of D one is same as a sum of the diagonal elements of the original matrix A I read it again we observe that the elements D one three and D three one got annihilated to make sure that calculation are correct up to the this very step we see that the sum of the diagonal elements of D one یہ جناب ایک چیز بڑی مزدار سی یہاں پر آ گئی ہے ہم نے یہ بتایا کہ آپ کو کہ اوریجنل میٹرکس اے ہے اس کے ڈائگنل کا کوئی سم ہے اور وہ جب آپ آپریٹ کریں گے اور آپ کے پاس ڈی ون آ جائے گا تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی کیلکولیشن صحیح ہے اس کے اندر بھی ڈائگنل سم وہی ہونا چاہیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا D one three D three one جو سب سے لارجسٹ ایلیمنٹ تھا جہاں سے ہم نے ٹو کیلکولیٹ کیا تھا وہ دونوں کے دونوں یہاں سے ختم ہو گئے وہاں پہ تو زیرو آ گئے ہیں لیکن اور جگہوں پہ ابھی زیرو نہیں ہے تو آگے چلنا پڑے گا لیکن یہ چیز ہے کہ اس کے ڈائگنل کا سم دیکھیں اور ایک ڈائگنل کا سم دیکھیں وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں اٹ از اے چیک کہ اگر آپ نے کیلکولیشن میں کہیں غلطی کی ہے تو اس کو آپ وہیں پہ ریکٹیفائی کر لیں تو جلدی جلدی کرتے ہیں اب دیکھیں آگے as a second step we choose the largest off diagonal element of D one one one and is is is found to to to to be D D equal equal to to کیا کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس جو میٹرکس ڈی ون آئی اس کے اندر دیکھتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ لارجسٹ آف ڈائگنل ایلیمنٹس کون سا ہے وہ دیکھا ہم نے ڈی ون ٹو یا ڈی ٹو ون ہے کیونکہ سیمیٹرک میٹرکس ہے D one two D two one is equal to two آ گیا ہم نے پھر کیلکولیٹ کرنا ہے کیا چیز کیلکولیٹ کرنا ہے tangent two theta that will be equal to two D one two divide by D one one minus D two two once again two D one two divide by D one one minus D two two اب یہاں پر بھی وہی چیز ہے فور اوور زیرو انفینٹی آ گیا اس کیس کے اندر بھی ٹینجن ٹو تھیٹا انفینٹی آ گیا two theta is equal to pi by two theta is equal to pi by four which again gives theta is equal to pi by four thus we construct the second rotation matrix اب دوبارہ سے روٹیشن میٹرکس ہم نے کیا وہی چیز کہ جہاں پر ہمارے پاس اے آئی آئی جے اے جے جے ہو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کاس تھیٹا پٹ کرنا ہے اور باقی جگہوں پر آپ نے کیا کرنا ہے ون سبسٹیچیوٹ کرنا ہے اور جہاں پہ اے آئی جے اے جے آئی ہے وہاں پہ مائنس سائن تھیٹا اور سائن تھیٹا پٹ کرنا ہے اور باقی جگہوں پہ آپ نے زیرو سبسٹیچیوٹ کرنا ہے تو ایس ٹو میٹرکس ہمارے پاس آ گئی one over under root two minus one over under root two zero one over under root two one over under root two zero zero zero one یہ آپ کے پاس ایس ٹو آ گئی پھر آپ نے وہی پروسیس کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈی ٹو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ کیا ہوگا D two is equal to S two inverse D one S two اب ایس ٹو انورس آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے وہ ایس ٹو ٹرانسپوز ہوگا ملٹی پلائی کرنا ہے ڈی ون کے ساتھ ڈی ون کیا ہے آپ کے پاس three two zero two three zero zero zero minus one this two ہی multiply one over zero zero one اس کو ملٹیپلائی کریں کوئکلی ذرا دیکھیں چیک کریں ایک دو منٹ لگیں گے کر لیجیے گا کیلکولیٹ میں نے آپ کی سہولت کے لیے کیلکولیٹ کر لیا ہے چیک کریں کراس چیک کریں تو ہمارے پاس جواب آ گیا five zero zero zero one zero zero zero minus one بڑی جلدی آ گیا یعنی سیکنڈ آپریشن کے بعد ہی جواب آ گیا کیا جواب آ گیا five zero zero zero one zero zero zero minus one very nice very interesting which turned out to be a diagonal matrix so we stop the competition یہاں پہ روک دینا ہے یہ اسٹاپنگ رول ہے جیسے ہی آ جائے وہیں پہ آپ رک جائیں from here we notice that the eigen values of the given matrix are five one and minus one جو ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہیں five one and minus one the eigen vectors are the columns of the vectors of S is equal to S one S two تو آپ نے کیا کرنا ہے ایس معلوم کرنا ہے S one into S two کو ملٹیپلائی کریں جو آپ کے پاس جواب آئیں گے تو جو آپ کے پاس اس کے اندر کالمز ہوں گے that will be the eigen vectors S کو ملٹیپلائی کیا S one into S two S one آپ کے پاس تھا one over under root two zero minus one by under root two zero one zero one over under root two zero one over under root two and this has to be multiplied with the S two which is one over under root two minus one over under root two zero one over under root two one over under root two zero zero zero one ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کے پاس جواب آئے گا جواب آپ نے لکھا ہے one over two minus one over two minus one over under root two second row is one over under root two one over under over and row is one over two minus one over two تو یہ جناب آپ کے پاس کیا آ آ گیا گیا S S S S is equal to one into two multiply کر لیا فرسٹ جو کالم ہے یہ پہلا آئگن ویکٹر ہے second column second eigen vector third column third eigen vector اب چلتے ہیں دوسری ایگزامپل کی طرف اس ایگزامپل کو کرنے سے پہلے ذرا اپنے ذہن کو ریفریش کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ اب ہمیں طریقہ کار پتہ چل گیا ہے اور اس طریقہ کار کو ہم یہاں پر بھی اپلائی کریں گے کیسے اپلائی کریں گے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا پروسیجر کیا ہے کیا اسٹیپس کیا ہیں وہی چیز ہے کہ آپ نے پہلے آف ڈائگنل ایلیمنٹ سب سے بڑا جو ہے وہ دیکھنا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ریئل میٹرکس ہے سیمیٹرک میٹرکس ہے یا نہیں اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا معلوم کریں گے ٹینجن ٹو تھیٹا معلوم کریں گے ٹینجن ٹو تھیٹا آپ کو تو یاد ہو گیا ہوگا رٹا لگ گیا ہوگا کیا ہوتا ہے جی two A I J divide by A I I minus A J J ٹھیک ہے two A I J divide by A I I minus A J J اب کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس آئی اور جے آئی ون اور جے تھری ہے two A one three divide by A one one minus A three three values معلوم کریں گے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے اندر سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایس ون میٹرکس بناتے ہیں پھر ایس ون انورس معلوم کرتے ہیں S inverse S one inverse تو بڑی آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ ٹرانسپوز کر دیتے ہیں ٹرانسپوز کر کے یہ انورس مل جاتا ہے اگر اتفاق سے یہ کنڈیشن نہ ہوتی اور آرتھوگنیٹی کنڈیشن ہم یہاں نہ لگائیں تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جائے کیونکہ انورس کیلکولیٹ کرنا بذات خود ایک لمبا کام ہے جناب آپ اس ایگزامپل کو دیکھیں یہ وہی ایگزامپل ہے سیم ہے صرف ڈیٹا سورس سے چینج ہوا ہوا ہے ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ یہ میٹرکس اے دی ہے two minus one zero minus one two minus one zero minus one two real ہے جی ہے بالکل ہے اس کے بعد دیکھیں یہ سیمیٹرک ہے بالکل سیمیٹرک ہے فرسٹ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ مائنس ون ہے سیکنڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ بھی مائنس ون ہے فرسٹ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ زیرو ہے تھرڈ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ بھی زیرو ہے سیکنڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ مائنس ون ہے تھرڈ رو کا سیکنڈ ایلیمنٹ بھی مائنس ون ہے تو سیمیٹرک ہے یعنی اس کو ٹرانسپوز کر دیں یہ وہی رہے گی جب یہ چیزیں کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں تو پھر آگے چلے all the off diagonal element are of the same order of magnitude اب یہ سارے کے سارے آف ڈائگنل ایلیمنٹ سارے کے سارے ایک ہی میگنیچیوڈ کے ہیں ٹھیک ہے نا minus one minus one minus one minus one کوئی سا بھی میگنیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سائن کی بات نہیں ہوتی ہے کوئی سا بھی تو آپ کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں آپ ڈی ون ٹو چوز کر لیں ڈی ٹو ون چوز کر لیں ڈی تھری ٹو کر لیں ڈی ٹو تھری کر لیں ڈزنٹ میک اینی ڈیفرنس کیونکہ تو آربیٹری ہے therefore we can choose any one of them suppose we choose A one two ٹھیک ہے نا اے ون ٹو ہم نے چوز کر لیا تو آپ کے پاس اے آئی جے کیا ہو گیا اے اے اے آئی آئی آئی جے از ون ٹو کیا ہو گیا اے ون ون اے جے جے کیا ہو گیا A two two as a largest element and compute tangent two theta calculate کرتے ہیں ٹینجن ٹو تھیٹا کیا ہو جائے گا ٹینجن ٹو تھیٹا وہی formula two A I J divide by A I I minus A J J two A one two divided by آپ کے پاس کیا چیز ہے two A one two divide by A one one minus A two two یہ مائنس ون بائی زیرو آ گیا آپ کے پاس that is equal to infinity ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہو گیا ونس اگین یہاں پر آپ کے پاس theta is equal to pi by four آ گیا تھیٹا پائی بائی فور آ گیا تو کوئی بات نہیں بڑی اچھی بات ہے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس کاس تھیٹا اور سائن تھیٹا کیا ہو جائے گا one over under root two کے برابر کیونکہ تھیٹا پائی بائی فور اور سائن پائی بائی فور بھی one over under root two کے برابر ہوتا ہے اور کاس پائی بائی فور بھی one over under root two کے برابر ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہو گئی آرتھوگنل میٹرکس کیا بن گئی then we construct an orthogonal matrix S one such that S is equal to کیا آپ کے پاس وہی کاس تھیٹا کی ویلو پٹ کرتے جائیں گے ڈائگنل کے اندر one over under root two minus one over under root two zero one over under root two one over under root two zero zero zero one یہ پہلے اسٹیپ میں آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا ایس کیلکولیٹ کر لیا بڑی اچھی بات ہے اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے پھر کیا کریں گے ڈی ون معلوم کریں گے ڈی ون کیا ہوگا ڈی ون جناب ایس انورس اے ایس کے برابر ہوتا ہے اب اس کو چاہے آپ ایس ون فرسٹ کر لیں تو فرسٹ روٹیشن کیا ہوگی ہم نے کہا کہ فرسٹ اس کو ایس ون کر لیتے ہیں تو ڈی ون آپ کے پاس کیا ہو گیا D one is equal to S one inverse A into S one کیا ہوا D one is equal to S one inverse A into S one S one inverse یعنی S one transpose into A into S one کیا ہو جائے گا آپ کے پاس پہلی میٹرکس پڑھتا ہوں one over under root two minus one over under root two zero second row is minus one over under root two one over under root two zero zero zero one اس کے بعد سیکنڈ میٹرکس جو اے ہے وہ کیا آپ کے پاس two minus one zero minus one two minus one zero minus one two S one آپ کے پاس کیا ہے one over under root two minus one over under root two zero one over under root two one over under root two zero zero zero اس کو لے لیں بے شک ایک آدھ منٹ اور کیلکولیٹ کر لیں دیکھیں تو آپ کے پاس جواب جو ڈی ون آئے گا وہ کیا آئے گا D one is equal to one zero minus one over under root two zero three minus one over under root two minus one over under root two minus one over under root two two اب اس لاسٹ میٹرکس کو دیکھیں یہ ابھی ڈائگنل نہیں ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ڈائگنل نہیں ہے اس کے اندر کچھ off diagonal elements non zero ہیں بھی تو آگے چلتے ہیں now we choose D one three is equal to minus one by two as the largest element of D one and compute دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں ٹینجن ٹو تھیٹا کیا ہو جائے گا آپ کے پاس وہ ہو جائے گا two D one three divide by D one one minus D three three that is equal to minus under root two over one minus two theta کیا آ گیا آپ کے پاس یہاں پہ آ گیا twenty seven degree twenty two minute forty one second کیونکہ یہاں پہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا نا جس میں pi by four pi by three pi by six یا پائی یا پائی بائی ٹو نہیں تھا تو ہم نے تھیٹا کی ویلو کیلکولیٹ کر لی 27 ڈگری 22 منٹس 41 ون سیکنڈس آپ چاہیں تو ریڈین میں کیلکولیٹ کر لیں کوئی بات نہیں اب کیا کرتے ہیں now we construct another orthogonal matrix S two such that S two کیا گیا آپ کے پاس 0.888 point eight eight eight zero minus zero point four five nine zero one zero zero point four five nine zero zero point eight eight last element is zero point eight eight eight پھر ہم معلوم کرتے ہیں once again D two calculate کرتے ہیں ڈی ٹو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس D two is equal to S two inverse D one S two یہ جناب ملٹیپلائی کر لیں کیلکولیٹ کر لیں کیلکولیٹر کا استعمال کر لیں آپ کے پاس جواب آتا ہے zero point six three four zero three two five zero zero point three two five three minus zero point six two eight zero minus zero point six two eight two point three six five نا largest off diagonal element of D two is found to be D two three جو ہے minus zero point six two eight ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر دوبارہ سے ہم کیلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں tangent two theta is equal to minus two into zero point six two eight divide by three minus two point three six five theta کیا آ گیا تھیٹا آ گیا آپ کے پاس minus thirty one degree thirty five minus twenty four second اب آپ کے پاس یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہینڈ کیلکولیشن تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایس تھری جو آ گئی ایس تھری کیا آ گیا one zero zero zero point eight five two minus zero point five two four zero minus zero point five two four zero point eight five two and finally آپ کے پاس ڈی تھری آ گیا ٹھیک ہے ڈی تھری کیا ہے آپ کے پاس S three inverse D two S three یہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے پھر کیا کریں گے to reduce D three to a diagonal form some more rotation are required لیکن کیا کرتے ہیں how we may take zero point six three four 3.386 and 1.979 as given of the eigen matrix اب یہیں پہ ہم رک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہیں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں ہم یہیں پر اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت کلوز پہنچ گیا ہے زیرو کے تو ہم نے کہا یہاں اب تک ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 0.634 3.386 اور 1.979 جو ہے وہ آئگن ویلوز آ گئے یہ جناب ہمارا لیکچر تھا آج کا نومیریکل لیکچر نمبر 17 جس میں ہم نے کیا کچھ کیا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پہلے ہم نے کیا بتایا ہم نے آپ کو پاور میتھڈ بتایا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جیکوبیز میتھڈ بتایا اس کے ذریعے دو ایگزامپل ہم نے سالو کی اس کے ساتھ ساتھ یہ لیکچر بھی مکمل ہو گیا یہ چیپٹر بھی مکمل ہو گیا یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انٹرپولیشن کی بات چیت کریں گے یہ اس کے اندر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو ہم آپ ہم کو ای میل بھیج سکتے ہیں اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کریں گے کچھ ایکسرسائز وغیرہ ان موقع ملے گا تو ہم ایک دن کریں گے اور اس میں اس کی بھی ایگزامپلس اور کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دوران ایکسرسائز میتھمیٹکس کی اپنی فزیکل ایکسرسائز اور مینٹل ایکسرسائز جاری رکھیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مجھے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم